مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں عبدالسلام بن ابو حازم ابو تالوت نے بیان کیا اور کہا کہ میں نے ابو برزا رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ یزید بن معاویہ کی جانب سے کوفے کے امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے عبد السلام نے کہا مجھے ایک شخص نے بیان کیا جو اس مجلس میں شریک تھا ابو داود کہتے ہیں مسلم بن ابراہیم نے اس کا نام بھی لیا تھا عبید اللہ نے جب حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بولا اپنے اس موٹے ٹھکنے محمدی کو دیکھو شیخ اس کی بات سمجھ گئے کہ اس نے تانا دیا ہے تو انہوں نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس قوم میں باقی رہوں گا جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت پر تانا دے گی تو عبید اللہ نے کہا بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہارے لیے باعث عزت ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے پھر کہا میں نے آپ کو اس لیے بلا بھیجا ہے کہ آپ سے حوض کے متعلق دریافت کروں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ کہتے سنا ہے تو حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں کوئی ایک دو تین چار یا پانچ بار نہیں بلکہ بارہا سنا ہے تو جو اس کو جھٹلائے اللہ اس کو اس سے نہ پلوائے پھر غصے سے باہر نکل آئے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو انچاس